اور اللہ کے سوا عیسوہے کو پوچھتے ہیں جو انہیں نسمان اور زمے سے کچھ بھی روزی دائی کا اختیار ناؤ رکھتے نہ کچھ کر سکتے ہیں